بچے باہر کی خدمت کے لیے کہیں ان کو کہیں گے کہ آپ نہیں ہم بلا دیں گے بچے نہ رہے جو نظر آتے ہیں رافل وغیرہ تو کنارے تو بچوں کو کہو کہ ضرور کو جو بلا لیں گے آپ اپنی جگہ پر رہو اسپاس میں ان کی تو تعلیم جاری ہے نا وہ میں آپ آس آپ جیتے ہیں بسم الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب المی والصلاة والسلام على سلام سلبیاء ونسلی سید و نبی نا و حبیب نا و شفیع نا محمد و صحابی اجمعی عماب و فعد بل شعطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مجھے ابھی نماز سے فارغ ہونے تک بھی یہ علم نہیں تھا کہ آپ حضرات اساتذہ کے سامنے مجھے کچھ بات کرنی ہے ویسے بھی علماء اور خاص طور پر حضرات اساتذہ کے سامنے کوئی بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو طبعی طور پر طبیعت میں ایک جھجھک سی آتی ہے کہ یہ تو وہ حضرات ہیں جن کا چوبیس گھنٹے کا مشغلہ پڑھنا پڑھانا طلبا کی تربیت کرنا ہے ان کے سامنے ہم کیا عرض کریں بہرحال میں بھی آپ کی جن صحیح کا ایک آدمی ہوں یہ سمجھ کر جو باتیں ہیں بطور مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں نے سوچا کیا کہا جائے اس اساتذہ کی مجلس میں مختلف عنوانات سے گفتگو ہوا کرتی ہے طرز تدریس پر ہوتی ہے اور بھی مختلف گویا موضوعات ہیں جو اس موقع پر چھیڑے جاتے ہیں میں اس پر نہیں کچھ کہوں گا کیونکہ مولانا سیف الدین صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے ان کی جو باتیں سنتا ہوں تو اس مناسبت سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ ہی گئی ہوں آج صبح حضرت مانا عبداللہ صاحب کاپودروی دامد برکات ہوں تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے ان کے پاس بیٹھنے کے دوران یہ بات چھڑی کہ اس وقت ہمارے مدارس سے جو طلبا فارغ ہوتے ہیں ان کی جو ذہنی تربیت ہونی چاہیے اور ان کی جو ذہن سازی ہونی چاہیے وہ کما حقہ نہیں ہو پاتی بلکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے مدارس بہت محدود تھے یو پی میں بھی دیوبند تھا سہارنپور تھا مراد آباد شاہی تھا بدمت العلما تھا وہ کچھ گنے چنے بڑے بڑے مدرسے گجرات میں بھی تین چار پانچ تھے اب تو الحمدللہ جگہ جگہ اللہ تب تعالیٰ نے یہ ادارے قائم کیے ہیں اور ہر سال سینکڑوں علماء فارغ ہوتے ہیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے مدارس سے ان علماء کو پڑھا کر فارغ کرنے کے بعد گویا چھوڑ دیتے ہیں ان کی جو ذہن سازی ہونی چاہیے اور ان کو اپنے اسلاف کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہونا چاہیے اور ان کے دل و دماغ میں جن اسلاف نے ہمارے ہمارے جن اسلاف نے یہ سلسلے جاری کیے ہیں ان کے ساتھ جو قلبی اور روحانی رشتہ اور تعلق اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خدمات ان کی جو ہے انہوں نے جو ہوا مقبول خدمات اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں انجام دی ان کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے یہ چیزیں نہ ہم جان اس کے کبھی بحث کرتے ہیں نہ طلبہ کو اس کا علم ہے بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ آدمی تیار کر کے یعنی ایک پڑھا پڑھا ہوا ایک فرد جو عربی جانتا ہے فقہ سے بھی واقف ہے حدیث تفسیر سے بھی تھوڑی بہت مناسبت ہے ایک ایسا فرد تیار کر کے ہم باہر چھوڑ دیتے ہیں اور باہر ایسی جماعتیں بھی ہیں جو گمراہ ہیں یا غلط نظریات کی حامل ہیں ان کو افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے انہی چھوڑے ہوئے طلباء میں سے فارغین میں سے کچھ کو اپنے لیے چن لیتی ہے اور اپنے گویا مقصد کے لیے وہ لوگ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں مجھے وہ جملہ مالا عبداللہ حسنی رحمہ اللہ اس کے دل میں بھی بہت درد تھا اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو جو ہے فکر عطا فرمایا تھا مرحوم کو وہ وہاں جب وہاں جامعہ علوم القرآن کے اندر ایک موقع پر جو ہے وہ شاید وہ ان کا جو اجلاس ہوا تھا یہ ادب اس کا رابطہ ادب کا پہلے اور پھر رات کو عام اجلاس تھا حضرت مولانا محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکات تھے ان کا بیان ہوا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو تعجب ہوگا لیکن کہا کہ یہ جو ہے قادیانی بھی اپنے کام کے لیے جن علماء کو وہ لیتے ہیں وہ ہمارے مدرسوں سے فارغ ہوئے جو ہمارے مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں ان کو وہ گویا اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آدمیوں کو ایسا مضبوط نہیں بنایا کہ وہ ہمارے گویا مقصد کے لیے اور ہمارے مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں تو اس وقت ہمارے مدارس عربیہ کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے فارغین کو گویا یوں ہی تیار کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات یا ہم جس زمانے میں ہم فارغ ہوئے پچاس سال پہلے یا اس سے پہلے تو یہ حال ہوتا تھا مدارس بھی کم تھے اور عموماً طلب جو ہمارے اکابر ہوتے تھے وہ اکابر ہمارے ان اکابر کو جن سے یہ سلسلے چلے تھے ان کے دیکھے ہوئے تھے تو ان کے واقعات ان کے حالات ان کی باتیں پیش کرتے تھے طلبا اس چیزیں سن کر طلبا کے دلوں میں ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ان کی عقیدت ان کے مشن سے وہ ایک لگاؤ اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی تھی اب یہ جو بیچ میں پچاس ساٹھ سال کا عرصہ گزرا یہ چیز بھی اب ختم ہو گئی اب یہ حال ہے کہ بہت سی جگہ تو خود جو پڑھانے والے حضرات مدرسین ہیں وہی ہمارے اکابر کے حالات سے واقف نہیں ہمیں تو اپنے آپ منگل کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہمارے اکابر کی سوانح عموماً جو ہے درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے ایک پوری آج کل بلکہ ڈیڑھ سال سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جماعت علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی وہ پہلے پوری کرائی پھر غلام رسول مہر کی جو تھی وہ اور اس وقت وقائے احمدی کیونکہ حضرت رابع بڑے اہتمام سے اس کو چھپایا وہ پہلی جلد چل رہی ہے وہ بات کی دو ان کو چلا اور بھجوائی خیر تو میں جو باتیں اندر آتی ہیں جو سنتے ہیں اور مدرسین طلبا ان کو حیرت ہوتی ہے اچھا یہ ہے ہمارے اکابر جن کو یہ بریلی جن کی تکفیر کو گویا اپنا مشن سمجھتے ہیں تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت ہمارے مدارس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاس اپنے یہاں پڑھنے والے طلباء کی ذہن سازی کرنی ہے اور ان کو اپنے اکابر سے روشناس کرانا ہے کہ ہم جو دیوبندی دیوبندی بولتے ہیں دیوبند یا اکابر کون تھے ان کے کیا حالات ہیں ان کے ان کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مستقل گویا اس کی ایک اہل حق کے گروہ کی شکل اختیار کی ان کی کیا خدمات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عالم میں مقبولیت عطا فرمائی اس وقت تک جو تحریکیں مدارس کی تحریک دعوت و تبلیغ کی تحریک یا خانقاہی تحریک یہ چلتی ہیں پورے عالم کے اندر مختلف عنوانات سے تو وہاں اس میں ہماری ناکابی کا بڑا حصہ ہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو ایسی عظیم مقبولیت جو عطا فرمائی کیا وجہ ہے اس کی ہمارے طلبا قدرت نانوت بھی کون ہے نہیں جانتے بلکہ ہمارا ابراہیم صاحب پانڈو دعوت برکات مجھے کہنے لگے کہ ایک مدرسے میں جانا ہوا بنگلہ دیش کا یا ادھر کسی کسی بھی جگہ وہاں کے محتمین کو پوچھا تو وہ حضرت تھانوی کو نہیں جانتے تھے محتمین ہے مدرسے کے عربی مدرسے کے محتمین حضرت تھانوی کون ہے نہیں جانتے تھے تو آج حال یہ ہو گیا کہ ہمارے طلبا اپنے اسلاف سے ناواقف ہیں وہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ اور جو قوم اپنے اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ پھر جو ہے وہ اس پر قائم نہیں رہتی ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت تو صبح مولانا سے بات چیت ہماری ہو رہی تھی تو ہمارے عمل اسد نے یہی یہ کہا کہ وہ بات ہم نے اس کو مانا کبھی یہ واقعہ ہے کہ یہ چیز بہت اس وقت ضروری ہو گئی اس وقت خود ہمیں بھی یعنی آپ اہل علم سے میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے حضرت نانوتی کی سوانح باقاعدہ پڑھی ہو حضرت کی سوانح تفصیلی بھی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی کی لکھی ہوئی مختصر بھی ہے جو ہے حضرت کی مانا یعقوب صاحب نانوتری کی لکھی ہوئی اور بھی ان کے بعد اور بہت سے لوگوں نے حضرت کی سوان متوسط انداز کی اس کے بعد حضرت حضرت نانوتی رحمۃ اللہ کا انتقال تو جلدی ہی ہو گیا تھا اس کے بعد دارالعلوم کی سرپرستی حضرت گنگوہی ہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور حضرت گنگوہی ہی کے کا وہ گویا انداز تھا جس نے دارالعلوم کو مضبوطی عطا فرمائی اور حضرت گنگوہی نے اپنے دور کے اندر شرک اور بدعت کے خلاف جو کام کیا یہ براہین قاتیہ حضرت جو مانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں لکھوائی اور اس کی اسی کا جو جو جواب تھا ان کا وہ جو رام پوری جو تھے صاحب اور اسی کی وجہ سے مانا احمد اللہ خان صاحب کو بہت زیادہ یہ ہوا اور انہوں نے مستقل ہمارے اکابر کی تخفیح کا ایک سلسلہ شروع کیا حضرت گنگوئی اور ہمارے تمام اقابی حضرت نانوتوی کے انتقال کے بعد مرکز پورا مرجا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے اور آج بھی درباب فقہ اور فتوا حضرت کا فتویٰ جو ہے ایسا سمجھا جاتا ہے گویا یہ آخری فیصلہ ہے تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہیں جو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حالات کو تفصیل سے پڑھا ہو پھر ان کے بعد کا کی جو پیڑھی ہے کہ بھائی حضرت تھانوی ہیں اور بلکہ حضرت شیخ الین ہیں حضرت رائے پوری ہیں اور اسی طرح حضرت تھانوی ہیں حضرت شیخ علیہ السلام علیہ حسین احمد مدنی ہیں یہ حضرات ہیں ان کے بعد کے پھر جو آئے اب یہ جو ہمارے مخصوص اکابر جن کی علمی خدمات کا ایک مستقل ایسا سلسلہ ہے کہ کئی پوری ایک تاریخ لکھی جا سکتی ہے تو اس وقت ہم جو ہیں خالی تھوڑا بہت کچھ واقف ہے ان حضرات کی خدمات سے تو وہ بھی صرف علمی اور وہ بھی چند حضرات کہ بھائی فلاں صاحب نے فلاں کتاب کی شرح لکھی ہے عربی میں فلاں کتاب نے حضرت شیخ نے اوجد لکھی ہے معطا کی شرح لکھی ہے اور فلاں یہ ہے اتنا جانتے ہیں باقی اس کے علاوہ ان حضرات نے کیا مجاہدے کیے تھے اپنے آپ کو جو شریعت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا تزکیہ کرنے کے لیے کیسے کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے تھے ان کی عبادات کا کیا حال تھا وہ خالی مدرسہ ہی پڑھاتے تھے یا خانقاہ کو بھی لے کر چلتے تھے پھر ان کی خانقاہوں میں کیا ہوتا تھا پھر یہ کہ خالی خانقاہ لے کر بیٹھے تھے یا امت کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو رسم و رواج کو بدعت کو ختم کرنے کے لیے مستقل ان کی طرف سے خدمات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیفات تعلیفات اور اس کو شائع کرنے کے لیے حضرت شیخ کے والد حضرت مانا یحییٰ صاحب نے حضرت شیخ نے بابی جی میں لکھا ہے پورا کتب خانہ ہمیشہ حضرت کی وہ بہشتی زیور آج ہمارا آپ تو جو ہے اس کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے بہشتی زیور پڑی بھی نہیں ہوگی لیکن اس کو عام کرنے کے لیے حضرت صاحب نے حضرت فرماتے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں چھپوائی اور کم قیمت میں بیچی وہ حضرت کا جب انتقال ہوا اور ان کے اوپر آٹھ ہزار روپیہ اس زمانے کا قرضہ تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی خیر تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر ان کے ہم ان کے نام لیوا تو ہیں اپنے آپ کو ان کی طرح منسوخ بھی کرتے ہیں اور علمی سلسلوں میں جہاں ہم چند کتابیں پڑھا لیتے ہیں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں تو درس و تدریس کی نسبت سے ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں لیکن انہوں نے جو دوسری عام خدمات اصلاحی خدمت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مانا اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تربیت حضرت گنگوئی سے پائی اور ان کی تکمیل جو ہے وہ حضرت مانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی اور پھر ان کو وہاں بھیجا پہلے تو مظاہر میں مدرس تھے صاحب رحمۃ اللہ حضرت احمد نے پھر وہاں بھیجا اور بعد میں جب کبھی حاضری کے لیے فرماتے تھے کبھی یہ بھی حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تم وہیں رہو تمہارے وہاں تم کو وہاں رہ کر مجھ سے وہی فائد پہنچے گا جو یہاں آنے کی صورت میں پہنچتا تھا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے خالی کتابیں نہیں پڑھائی درس نہیں دیا بلکہ سب کچھ کیا تھا انہوں نے قلوب کا تزکیہ بھی کیا انہوں نے لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی بدعت کو رسوم کو اور دوسری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایسے سخت مجاہدے کیے جس کو ہم گویا جہاد سے تعبیر کر سکتے ہیں اسی لیے تو ان پر کفر کے فتوے لگے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا یہ سب پھر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو مجاہدے کیے راتوں کی عبادتیں ان کی ذکر و اذکار اور اس کے لیے محنتیں آج ہم میں سے کتنا آج ایک آدمی ہم میں سے بخاری پڑھاتا ہے لیکن اس کو ہم پوچھیں گے تم روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہو تو مجھے وقت ہی نہیں ان کا مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے بخاری کا مطالعہ اتنا ہے کہ میں دو رقم بھی نہیں پڑھ سکتا اب یہ وہی ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے شروعات بھی لکھی کتابیں بھی پڑھائی اور وہ روزانہ جو ہے کئی پاروں کی تلاوت کرتے تھے ان کی سمانے ہم پڑھ ہم پڑھتے ہی نہیں میں یہ عرضہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ اولین گویا درجے میں تو آپ خود بھی ہمارے اکابل کی ان سوانحات کا مطالعہ کریں حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت تھانوی اور اسی طرح حضرت سہارنپوری حضرت شیخ الہند حضرت شیخ الاسلام علام حسین احمد مدنی حضرت رائے پوری دونوں حضرت رائے پوری اور ان کے بعد کے جو اکابر ہیں جن کی خدمات گویا روز روشن کی طرح ہیں ان کی سوانح کے انہوں نے علمی خدمات کیا کی اور اسی طرح قومی ملی خدمات کیا کی اور یہ جو جماعت جمعیت العلماء کا سلسلہ جاری کیا پھر حضرت مان اللہ صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعوت الصبلی کا یہ سلسلہ جاری کرایا یہ ساری چیزیں یہ سب ہماری ہیں یہ ہم سے ہٹ کر کے نہیں آج تو ہمارے تعلیم علم بہت سے وہ جانتے نہیں کہ کیا ہے ان ان تحریکات سے اور ان جو ہے یہ سلسلے جو جاری ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق میں جس مدرسے سے پڑھ کر کے آیا ہوں تو اس مدرسے کا سیرا کہاں جا کر کے ملتا ہے اس لیے میں آج تو میرے ابھی بس میں نے یہ سوچا جب مجھے کہا گیا کہ کچھ کہنا ہے تو میں سوچ کیا کہوں فوراً میرے دل میں آج صبح یہ چیز ہے آئی تھی زیر بحث ضروری ہے اس لیے کہ آج اس چیز کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ فضلہ یوں سمجھیے کہ گم ہو جاتے ہیں یعنی یہاں مدرسوں سے نکلنے کے بعد سماج میں پہنچ کر کے مکتب پڑھاتے ہیں الحمد للہ یہ سلسلہ قرآن کے ناظرہ پڑھانے کا لوگوں کو نماز روزے سے واقف کرنے کا مکاتب کی شکل میں جو جاری ہے اس کی خدمات یہ انجام دیتے ہیں لیکن بس وہ مکتب کی حد تک یہ تحریک ہے اور ایک ایسا عظیم سلسلہ ہے جو خالی اتنا ہی نہیں اس پورے معاشرے کی اصلاح مقصود ہے اور معاشرے کی اصلاح کے اندر معاشرے کے جو اہم افراد ہیں اہل علم ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کا تزکیہ اور پھر جو ہے جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے محنتیں یہ سلسلے اس سے ہماری واقعی بلکہ اب ایسی چیز ان کے سامنے پیش بھی کی جاتی ہے تو وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں آج کل تو دھیرے دھیرے اب یہ ذہن بھی بدلنے لگا ذہن بھی جو ہے بجائے دینی علمی خدمات کے جو ہے وہ خالی رسمی اور دنیاوی ہونے لگا ہمیں کیا تنخواہ ملے گی ہمیں کیا معاوضہ ملے گا کوئی الگ کام آپ سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں تو بعض تو باقاعدہ کھل کر کے یہ پوچھتے ہیں اس کے بدلے میں یعنی کبھی خیال بھی نہیں آتا ہمارے وہ اکابر تھے کہ وہ اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج تو مدرسوں میں پڑھانے والے کا حق ہر ایک کی ایک نظر یہی ایک آدمی پڑھاتا ہے تو اس کے ذہن میں کہ میرے پاس کب کو دوری آ گئی بس اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے دوری مل گئی تو دو سال کے بعد یہی کوشش رہتی ہے کہ کب میں کنز پڑھانے والا بن جاؤں بس پڑھاتے پڑھاتے کب ہدایت تک پہنچوں اور جب ہدایت تک پہنچنے کے بعد بھی اس کی یہ پیاس بجتی نہیں ہے وہ تو گویا تمنا لیے بیٹھا ہے کائی کی بخاری اور باقاعدہ اب ایک ناشکری عام ہوگی بعدوں کے خطوط میں رہتے ہیں تو میں تو اس کو پڑھ کے لرز جاتا ہوں لرس جاتا ہوں ایک صاحب کا خط آیا تھا گزشتہ تو مجھے اس کو پڑھ کر کے طبیعت پہ اتنا زیادہ یہ آیا قدورت ہوئی میں نے وہ کسی جگہ افتاح کیا ارے بھائی آج کل تو سارے مدرسوں میں تدریبی افتاح کے کورس چل رہے ہیں ایک ایک مدرسے سے پانچ پانچ دس اور بعد مداری سے تو فارغ ہونے والے فضلہ اتنے نہیں جتنے کے فارغ ہونے والے مفتی تب سبھی مفتی کو دائفتہ کہاں ملے گا وہ ان کو کوئی کتاب ملی تو بس انہوں نے اندر لکھا تھا کہ وہ مجھے یہ میرا ساتھ ساتھ میرے نہ بس محتم نے اگر ان کی وہ تمنا اور خواہش پوری نہیں کی تو محتم نے ان کے ساتھ نا انصافی کی ان کا حق مارا میں کہا اللہ کے بندے اللہ نے تجھے یہ کتاب تجھے اگر تحسر المفتی دی پڑھانے کے لیے دی ہے تو اس کا شکر ادا کر کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اس ادارے میں مجھے بٹھایا اور تیرے بندوں کے سامنے بھی یہ کتاب پڑھاتا ہوں یہ ادارے میں بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تو پتہ نہیں کہاں تو جوتیا چچ پھرتا لائن شکر تم تم لائن کفر لشدید اس کی اس کا شکر کرو گے تو آگے کچھ ملے گا ناشکری اتنی عام ہو گئی ہر ایک بس ہر ایک ہر ایک کو کہاں بخاری ملنے والی ہر ایک کو کہاں ہدایت ملنے والی ظاہر مدرسے میں ایک یا دو پڑھائیں گے تو سب اسی طرح مزاج لے کے پھریں گے تو وہی نہ شکریہ ایک تو جو ایک تھوڑا سا کام تدریس کا ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہ کیفیت اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تدریسوں کے اندر جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت رہی ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے تو آپ بیٹی میں آپ بیٹی کے ایک حصے میں مستقل ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا طالب علمی کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کی ان کے تدریس کا انداز کیا تھا ان کی عبادتوں اور معاملات کی پابندی کیا تھی ہر ایک کے لیے مستقل فصل قائم کی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں بتلائی تو جہاں ان کے یہ تدریس کا حال لکھا ہے وہاں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کا عام مزاج یہ رہا کہ ان کو جو کتاب دی جاتی تھی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے کمتر سمجھتے تھے یعنی اگر ان کو نور الزا پڑھانے کے لیے ملی تو وہ یوں کہتے تھے اے اللہ میں تو نور رضا کے بھی لائق نہیں ہوں تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ کتاب میری مجھے دی ہے یہ ان کا مزاج تھا آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا بخاری ملے تو ابھی ہم سمجھتے میں تو ابھی اس سے بھی کوئی اونچی کتاب ہو تو اس کا پڑھانے کا حال ہے یہ ہمارا مزاج جو بنا اس نے کباڑا کر دیا یہ تو ایک بیچ میں ضمن بات آ گئی میں جو کہنا چاہتا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ اناس والا ہے ملوک کی ہم لوگ ایسے ذہن لے کر جب پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے اور ہمارے ذہن ایسے خیالات لیے ہوں گے تو ہمارے پاس پڑھنے والے یہ طلبا کیسے بن کر کے جائیں گے وہ بھی یہی مزاج لے کر کے جائیں گے اس لیے ہمیں خود بھی اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اسلاب کی سوانح کا بکثرت مطالعہ کرو خاص کر اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہے اور اسے ہمارے دیگر تمام اکابر کے حالات کا پڑھو پڑھو اور انہوں نے کیسے یہ محنتیں کی مشقتیں اٹھائی مجاہدے کیے اور خالی علمی لائن سے نہیں بلکہ ہر پہلو سے انہوں نے جو ہے دین کا کام کیا ہے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیے اور رکھ رکھ کر کے اب ہمیں ہمارے اکابر کے حالات پڑھیے جیسے مانا اجلاس صاحب رحمۃ اللہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ مانا اجلاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوا لیکن اس زمانے میں جو اکابر تھے حالانکہ وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا اونچا کام لے حضرت آئے پوری تھے ان کی خانقاہ اس زمانے کی سب سے اونچی خانقاہ سمجھی جاتی تھی حضرت شیخ الاسلام علام حسین احمد مدنی تھے وہ ادار دیوبند کے صدر مدرس بھی اور ساتھ میں جمعیت علماء کے صدر محترم بھی تھے اور بھی جو اکابر تھے لیکن یہ اکابر اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس میں بھی تعاون یعنی بھائی مانا اللہ صاحب کی عادت تھی کہ اگر وہاں میوات میں کوئی بڑا اجتماع ہے تو ان حضرات کے بغیر اور یہ حضرات بھی بڑے اہتمام سے جاتے تھے خاص کر کے تقسیم ملکہ کے بعد تو اس کا بڑا اہتمام ہو گیا اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اور اب پھر حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا قربانی دینی چاہیے ہمیں کس انداز سے کام کرنا چاہیے ہمیں اپنے طلبہ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے یہ سب آپ حضرات سوچیں اور آپ حضرات خود بھی ہمارے اکابر کے حالات کا باقاعدہ مولانا آپ سے میں عرض کروں گا جی۔ اس طرح ہمارے اکابر کی سوانح وغیرہ عام طور پر مہیا کریں ہاں؟ ہاں؟ مہیا کریں اور کہیں سنانے کا بھی اہتمام ہو اور ساتھ میں ہر ایک کو جی۔ آپ پوچھتے ہیں بھائی یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو جی۔ تو اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ان سوانے کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں ہمت آتی ہے اخلاص آتا ہے وہ حضرات اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے تو بھی اپنے آپ کو کتنا کم تر سمجھتے تھے جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں حیا آئے گی اللہ اکبر میں تو کچھ بھی نہیں ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں اور وہ اپنے آپ کو اتنا کم سمجھ رہے اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص طور پر آپ طلباء کی جو ذہن سازی ہے اور ان کی جو تربیت ہے تربیت کا مطلب ہے کہ خالی وہ نماز کے بعد یہ تو ہو ہی رہا ہے الحمدللہ اس پر محنت لیکن یہ ساری چیزیں ہر پہلو سے اپنے آپ کو بھی آپ اپنے معمولات اپنے اعمال کا پابند آج مدارس میں پڑھانے والے بہت سے مدرسین وہ ہیں جن کی یہاں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مولانا جیسے ان کے وہ مجھے رپورٹ بتلاتے رہتے ہیں یہاں کام کرنے والے جو یہ ہیں بتبخ کے اور دوسرے سبھائے ان سے بھی پابندی کرواتے ہیں مگر آج مدارس کا یاد دارالعلوم میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے دارالعلوم میں باقاعدہ ابھی آخری تجویز جو آئی بعض ایسے جو یعنی تعلیمات کے ماتحت نہیں دوسرے شعبوں کے طرح کام کرنے والے ان کے متعلق شکایتیں پہنچی کہ نماز کا اہتمام نہیں ہے شرعی وضاء کا اہتمام نہیں ہے اس پر باقاعدہ بڑی فکر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو یہ سلسلے اب مدرسوں میں آنے لگے اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف خاص توجہ ہو اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یعنی مدرسین کا طبقہ اپنے آپ کو جتنا اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ مضبوط کرے گا یہ چیز خود بخود طلبہ میں اور دوسرے لوگوں میں خود بخود پیدا ہوگی بغیر کہے میں نے بھی طلبہ کی تربیت کے لیے بہت محنت کی ہے ڈابیل کے اندر اور آج کچھ کل پرسوں ایک مدرس مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ طلبا یہ کرتا ہوں پیچھے مجھے میری صفیہ اول جاتی میں نے کہا کتنا سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں پچھلی صف میں نماز پڑھتا تھا صرف اس لیے کہ کسی کی جماعت نہ جائے اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ مجھے اللہ پہلی سب کا ثواب دیں گے میں نے اس لیے نماز پچھلی سب میں پڑھی ہے تو ان کو بھارا ہر ایک کا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے پاس ایک جگہ خالی ہوئی تو ایک قبیلہ تھا انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ مسجد کے قریب جگہ خالی ہوئی ہے تو ہم وہاں چلے جائیں تاکہ مسجد میں آنا جانا آسان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے محسوس کیا کہ اگر وہ قبیلہ جو ہے وہ مدینہ کی آبادی کے بالکل کنارے پر اور شجاعت والا قبیلہ تھا ان کے وہاں آباد ہونے کی وجہ سے شہری آبادی کی فلمانہ حفاظت بھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے تمبی فرمائی حکم آسار تم دور سے آتے ہو تو یہ مت کہ تمہاری یہ محنت بیکار جا رہی ہے بلکہ تمہارے قدم اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں تو مہاراج یہ ہر ایک کی اپنی اپنی خدمات ہے آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ حضرات بھی اس سلسلے میں خاص توجہ دیں آج مدرسے کے ایک مدرسے میں محتم شاہ نے شکایت کی کہ ایک مدرس جو ہے فجر کی نماز میں پابندی یعنی وہ جماعت میں حاضر ان کو تمبی کی تو وہ کیا جواب دیتے مان یہ میرا پرسنل معاملہ ہے پرسنل معاملہ یعنی آج یہ مزاج بنتا جا رہا ہے مزاج میں آج تو کوئی ذکر کرنے والا مدرسے میں ہو تو دوسرے اساتذہ باقاعدہ اس کی تنقید کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اس کا استحضا کیا جاتا ہے اور صوفی صاحب ہیں اور ایسے ہیں فلاں ہیں حالانکہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت مفتی شبی صاحب کے ملفوظات میں یہ چیز سراہتے موجود ہے کہ دار دیوبند کا ایک دور وہ تھا کہ اس کے شیخ الحدیث سے لے کر صدر مدرس سے لے کر دربان تک ذاکر ہوا کرتے تھے رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے ہر کمرے سے ذکر کی آواز آتی تھی حضرت تھانوی کے ملفوظات میں یہ چیز موجود ہے آج کیا ہو گیا آج جانتا بھی نہیں کوئی اس کو کوئی کرتا ہے تو وہ بیچارہ متعون بنتا ہے کہاں سے کہاں حالات بدل گئے جب حالات بدلے تو وہی لا یغیر اللہ پہلی مرتبہ جب حج میں گیا تو وہاں مدینہ منورہ دو مہینے قیام کا موقع ملا تھا تو حضرت مانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکزہ مسجد نور میں اس وقت ان کو وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا ان کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا تھا اور وہاں مسجد نبی میں بھی جہاں حضرت ہوتے تھے تو حضرت کی عادت تھی کوئی کہتا کہ میں عالم پڑھاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ سوالات کرتے تھے اس سے پہلا کہا یہ لائی خیر ماں بھی قومی یو خیر ماں بھی تو عام طور پر ہم علامہ اقبال کا وہ شعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ وہ خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے لا غیر الماب قومی سنگھ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کے اعمال صالحہ اور اس کے نیک روش کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی اس سلسلے کو ہٹاتا نہیں جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خراب نہ کرے وہ قوم اگر اس روش سے ہٹ جائے گی نیکی کے اس راستے کو چھوڑ دے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی چھین آج کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں یہ ہمارے اہل مدارس مدرسوں کی جو خدمات ایک دور تھا آج جو کمیاں آئی اور اس میں جو انحطاط ہے آج اس کو دور کو دیکھیے اس وقت کیا تھا اس وقت میں اس لیے ہمیں ان چیزوں کا باقاعدہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس کا جو ہے مقابلہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے تھے ہم اس معاملے میں کیسے تنخواہ کے معاملے میں تدریس کے معاملے میں اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور رجوع اور انعامت کے معاملے میں سنت کی اتباع اور پیروی کے معاملے لوگوں کی خیر خواہی دینی اعتبار سے وہ کتنی کرتے تھے ہم کتنی کرتے ہیں دین کے کام میں انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہمیں باقاعدہ ان کے حالات پڑھ کر کے ان چیزوں کو اپنا بھی جائزہ لے لے کر اپنی ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہی اصل مقصد ہے اپنے اکابر کی سوانے اور حالات سے واقفیت کا اس لیے آپ سے آج کی اس مجلس میں ایک پیغام صرف یہی دیتا ہوں یہ میں نے جن اکابر کا نام لیا حوالہ دیا آپ آج سے طے کر لیجیے ان اللہ ہم خود بھی ان کے حالات سے واقف ہوں گے ان کی خدمات سے واقف ہوں گے ان کے مجاہدات سے واقف ہوں گے اور جو ہے انہوں نے جو جو مختلف لائنوں میں خالی علمی نہیں اور مختلف لائنوں میں جو کام خدمات ہیں وہ اور پھر جو ہے ہم بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہی چیز اپنے طلبہ کے اندر ہمیں لانا ہے اصل تو میں یہ کہنا چاہتا تھا لیکن طلبہ میں جب تک کہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے وہاں آئے گی نہیں خالی کہنے سے کچھ ہوتا نہیں آپ طلبہ کو روزانہ تلقین کریں جماعت سے نماز پڑھنے کی لیکن خود کرتے ہو کرتے کوئی طالب علم بھی بھی بعض جماعت نماز پڑھنے کا عادی نہیں بنے گا لیکن خود اگر اہتمام کریں گے تو بغیر کہیں سب ہو جائے گا اس لیے اس کی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرح اہتمام کریں اور اپنی اس نسل کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑو اور یہ ساری اس وقت دنیا میں خاص کر کے ہمارے اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں جو حکومت ہے اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں ہم ان سے واقف نہیں لیکن یہ تو یہ اپنا سب کچھ کام کر چکے تیاریاں کر چکے قانونی اعتبار سے سب کچھ کر چکے ہیں صرف وہ لوک سبھا میں تو ان کو اکثریت ہے راجیہ سبھا میں نہیں ہے راجیہ سبھا کی اکثریت کا انتظار کر کے ان قانونوں کو آخری شکل دینے کے انتظار میں ہیں اللہ ان کو ناکام کرے لیکن بہرحال ہمیں ان چیزوں سے واقف ہونے کی ہمارے اکابر ان چیزوں سے عدد مدد الفسانی کے حالات ہے حضرت شاہ اللہ صاحب حضرت شاہ اللہ صاحب ہی کے زمانے میں مرہٹوں کا جو یہ اٹھا تھا اور حضرت شاہ اللہ احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ خط لکھ کر کے دعوت دی تھی کہ یہ قوم اٹھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک میں اسلام ختم ہو جائے تو وہ احمد شاہ عبدالی آیا اور پانی پت نتیجو یدھ آپ نے پڑھا ہوگا احمد شاہ عبدالی کا مقابلہ مرہٹوں سے ہوا اور اس کو ہمیشہ کے لیے یہ مراٹھوں کو یا آر ایس ایس کے جنم داتا سب مراٹھے ہیں اور ان مراٹھوں کو مسلمانوں سے جو سب سے زیادہ بیر ہے تو اسی کا ہے وہ مغلوں کی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد ان کے یہ عزائم تھے اور ان کو یہ تمنا تھی کہ اس پورے ہندوستان پر ہم ہم حکومت کریں لیکن وہ تمنا ان کی پوری نہیں ہوئی خاک میں مل گئی آج تک اسی دشمناوٹ میں وہ جل رہے سمجھا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں یا آر ایس ایس میں بڑا حصہ انہیں کا ہے تو بہرحال جو بھی ہو میں تو آپ کو جو بات بتائیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جنہوں نے ان کو خط لکھا تھا اور انہوں نے آ کر کے جو ہے اس فتنے کو ختم کیا تھا آئندہ کے لیے اسلام کے وجود پر جو ایک سوالیہ نشان لگا تھا انہوں نے میں کہا تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ اکابر اپنے زمانے کے حالات سے بھی بے خبر نہیں رہے اسلام کے بقا کے لیے ہم کو کیا شکلیں اختیار کرنی چاہیے کیا قربانی دینی چاہیے کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے یہ بھی ان بزرگوں کا ہاں، یہ حضرت نانوتی حضرت حضرت گنگوئی حضرت حدیث یہ وہی ہیں جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا مسلح مقابلہ کیا خالی جو ہے گھروں میں بیٹھ کر کے یا خانقاہوں میں اللہ اللہ کر کے خالی دعا نہیں کی یہ تو مسلح مقابلے میں بھی جب ان کی شکست ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ طریقہ کارآمد نہیں ہے اس اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اب کیا ہونا چاہیے تو اس زمانے کے جو اہل اللہ تھے باقاعدہ ان ان کی کا مشورہ ہوا اور اللہ نے ان کے قلوب پر رکھا فرمایا اور اسی کے نتیجے میں دار دیوبند کا قیام عمل میں آیا تو دار دیوبند بھی ایک مدرسہ نہیں بلکہ احیاء اسلام اور بقائے اسلام کی ایک تحریک ہے اور یہ سب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی کا ہے اس لیے بہرحال آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس پڑھنے خود بھی واقف ہوں اور ان بچوں کو بھی واقف کریں خود بھی گویا ان بلند عزائم کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کریں اور یہ پیدا ہوں گے ان کے مطالعے سے اور اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کریں آج کل جو ہے خود رائی بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے علماء کے طبقے میں بھی چھوٹا چھوٹا آج کل کا فارغ ہمارے ابھی افریقہ گیا تھا تو وہ مولانا سلیمان چوکسی ہمارے میرے تو شاگرد ہیں ہمارے دابیل میں کئی سال پڑھا وہ پھر وہاں گئے ان کے بہت شاگرد میرے بھی شاگرد, وہ خود شاگرد ہیں تو وہ وہ کہنے لگے کہ آج کل کے کا حال تو یہ ہے کہ آج فارغ ہوا تو وہ دار الزیہ میں شیخ العزیز مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتوں میں تو کہ آج فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہوتے ہی وہ کہتا ہے آج میں اور مولانا رضا الحق برابر ہو گئے سند مل گئی نہیں مجھے عالم کی میں میں بھی بھی عالم مولوی نہیں یہ بھی مولوی یہ حال ہے لوگوں کی سوچ کا ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اگر آپ ان چیزوں چونکہ یہاں الحمدللہ مولانا کے جو ہے آپ حضرات کو متوجہ کرنے کیونکہ مجھے اس سے اسی لیے مناسبت ہے ایک بہرحال کوشش ہوتی ہے ورنہ آپ تو ایک یوں سمجھیے نہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں بالکل کائے کا دور آیا ہے مدارس کے اندر کی بھی بالکل ایک دم ہو طلبا کی تربیت تعلیم کی طرف جو اہتمام ہونا چاہیے وہ باقی بہت گھٹتا جا رہا ہے اس کی بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے مولانا دعا فرمائے یہ کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا ایک بات جی حضرت نے تو بات کر جی۔ حضرت فرمائی بات ہمیں اپنی طبیعت کی کمزوری سے ہماری اپنی طبیعت پر کوئی نہ کوئی چیز کا وہ اثر وہ رہتا ہے آج کل ویسی ہی کوئی خاص بات نہیں تھی لیکن ایک ایسا تھا کہ ہمارے مدارس میں یہ کتابوں کا مطالبہ ایسا کیوں اور اس سلسلے میں آج کل ہماری باتیں بھی ہو رہی ہے وہ ایک اتفاق ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے دل میں یوں نہ کہ مولانا نے حضرت سے کہا ہوگا اور اسی لیے باتیں آئی ہاں میرے دل میں یہاں بیٹھے بیٹھے ضرور تھا اللہ تعالیٰ اور یہ بات بھی اگر کہنے دیتی ہے اس کے علاوہ حضرت سے میں نے دور دور کا کوئی وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہاں آنے کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں اور اگر کہیں نہیں نہیں اگر میں تو یوں کہوں گا اگر مولانا نے کہی بھی ہے تو ان کو کہنا چاہیے دین و النسیحا ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ خود تو کہتے ہیں آنے والوں کے ذریعے سے بھی کہنے یعنی جیسے کہ ہم طلبہ کے متعلق آنے والے مہمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ نصیحت کیجیے تو کبھی خود بھی کہتے ہیں کہ ذرا محنت کریں ذرا اس چیز کی طرف توجہ دیں تو یہ بھی تو اگر یہ بھی ان کو مجھے تو میں اب میں اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں مولانا کو میری اس گفتگو کے بعد اپنی آپ سے جو یہ گویا معذرت کرنی پڑی یہ بھی میرے اندر ایک آپ کی کمزوری ہے کہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میں نے کہہ دیا ہوگا اور کل کو میرے اس یعنی گویا اس گمان کے نتیجے میں میرے ساتھ جو تعاون کا سلسلہ ہے وہ کم کم نہ کر دیں یہ تو یہ آپ کی کمزوری ہے یہ بھی کہیں ایسا مت سمجھنا کہ انہوں نے کان میں ڈال دیا ہوگا صحیح تو کہہ رہا ہوں مگر آپ کو کچھ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں مانا آپ تو برے حصو سے کہیے آپ کو کہنا چاہیے آپ نہ کہیں گے تو آپ گنےگار بنے گے بلکہ ان کے سامنے آپ مجھے کہتے کہ آپ آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو یہ بھی کہیے ان کو یہ سنے اور مجھے آپ کہتے ہیں ہاں؟ کبھی کبھار ہوں کہ یہ آر ایس ایس حالانکہ ہمیں کی بات ایک حد تک لیکن بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے لائف میں جتنا ہو سکتا تھا اتنے کمزور ہو گئے ہیں اپنے بڑوں سے جو رشتہ کٹنے میں اثر پڑنے پر آنے میں اب وہ الفاظ العلم سے ہمارا رشتہ ہے لیکن وہ علم سے جو ہمارے بڑوں کا وہ رشتہ نہیں ہے وہ بات ہم بار بار کرتے ہیں لیکن ایک بات میں کہہ دوں کبھی کبھار بہت احتیاط سے لیکن نام لے کر جیسے آر ایس ایس کا میں آپ کو بات بتا بتاتا ہوں جب کبھی اسلام پورا رہتا تھا یا آج بھی کبھی جو ہے نا دیر سے صبح میں یہاں پہنچنا ہوتا ہے تو جو لوگ آٹھ بجے تک سونے کے عادی تھے نا آدھے سے یعنی سمجھ لو آپ آٹھ بجے تک جو سونے کے عادی تھے وہ ایک دو گھروں میں نہیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں وہ ہمارے تعجب کے وقت میں وہ دوڑ لگاتے ہیں وہ شبدے پہنتے ہیں شاید یہ ہمارے لیے عجیب بات ہو رہی ہے کہ جہاں بہت زیادہ پہلے ہماست دین میرا اللہ میرا دین وہ تھا وہاں نوکریوں کا غلبہ ہے اور جہاں کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا اخلاص کا مجاہدوں کا اور اب کچھ کر کے دکھانا ہے وہاں پوری طرح باطل بیدار ہو کر کے بالکل نہیں کر کے آیا ہے اس پر ہمیں پڑھنے پڑھانے میں بھی راتوں کو جاگنے میں بھی اور پتہ نہیں کون کون سے میں اور بچوں کے ساتھ پڑھانے میں بھی وہ ڈیوٹی کا غلبہ نہ رہے کہ اس پر تھوڑا ڈیوٹی ہاں، نہیں اپنا فرض ہماری ذمہ داری اللہ کی زیادہ ملتا ہے نا تو اللہ کا احسان ہے کہ کسی کے دل میں اللہ نے زیادہ ڈالا کہ ان کو یہ بھی دو اور یہ بھی دو اسے نہ ملی جس سے سبق یاد تو وہ وہ وہ بات نہیں ہوتی تو ذرا ایک بات میں مولانا نے کہا تو یاد آیا کہ وہ کتنے کل مانا سجاد صاحب بھی تشریف لائے تھے کل نہیں پرسوں تشریف لائے ہاں؟ گزشتہ کل آج ماں عبداللہ صاحب کا تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ یہ جو تنظیمیں ہیں ہندو تنظیمیں R S S Vishwa Hindu Parishad اس نے اپنے ممبران اس کثرت سے بنایا اور ان کی ایسی عجیب تربیت کی ہے کہ کوئی بات ذرا سی پیش آتی ہے ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائے ہزاروں آدمی کھڑے ہو میں پہنچ گیا اب تو یہ بات سوچنے کے لیے اب یہاں بھی پہنچ گئی اسلام پورا میں بھی آر ایس کی یعنی جہاں کہیں سوچا اب تو وہ پہنچ ہزاروں آدمی بیک وقت ذرا سی بات کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہا یہ ہمارے یہاں ہماری تنظیمیں اس سلسلے میں کوئی محنت ہوتی ہے نہ کچھ اس لیے بارہ خیر یہ ایک ذہنی بات تھی لیکن ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ آپ کی محنت ضائع ہونے والی نہیں ولدین جہاد الفینہ لنا دینا سب النا کوئی بھی محنت اللہ کے یہاں ضائع جانتے ہیں اللہ عزو اجر المحسنین جو بھی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اللہ ضرور اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے وہ اس کی محنت بیکار نہیں جاتی حضرت دعا کرا دیجیے نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیان بھی نہ کریں اور دعا بھی نہ کریں نہیں یہ بالکل نہیں ہوگا یہ بالکل نہیں ہوگا آپ کو دعا کرانی پڑے گی چلیے ہم نے بیٹھنے کی اجازت دی اس کا بدلہ لے کہیں کہیں کہیں کہ دعا کر ہاں۔ چلیے تو ہاں، آپ سے درخواست کروانا چاہتے سب کام کرو باقی کسی تنظیم کا نام مت جاؤ ہاں ہمارے مدارس بھی مشکل ہو ہاں۔ جی ہاں یعنی مطلب یہ کہ یہ آر ایس ایس وغیرہ یہ بھی کبھی وہ لوگ اس کو لیتے ہیں ہم اپنا کام کر ہمیں اپنا کام کر سمجھے اور دوسری بات چاہے ہم کمزور کتنے بھی لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے جب تک ہم اللہ کے بن کر رہیں گے تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے بن کر رہنے کی کوشش کرو جس کے ساتھ اللہ وہی کامیاب ہے چاہے دوسرا کتنے طاقت ہو اس لیے اپنے آپ کو اس بات پر اور اپنے بچوں کا بھی یہی ذہن بناؤ ان میں مایوسی نہیں آنی چاہیے ہاں وہ طلبا کا بھی یہ ذہن ہاں۔ ان کا ذہن بھی دین کی محنت کا بننا بنانا ہے یہ مال حاصل کرنے معاوضے والا نہیں مایوسی نہیں آنی چاہیے اور کم ہمت ہی نہیں آنی چاہیے ہر حال میں ایمان والا ہر حال میں کامیاب ہوگا اگر وہ اپنی ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اللہ کی نسبت سے جیتا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کم بھی دن خریدا اور وہ غیر مسلح کمزوری میں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے دن کو ہی چمکائے ان شاء اللہ اللہ ان تمام کو بھی ہدایت دے گا بس سمجھے نہیں اگر مسلم کو لال فرما دیتے تھے ان شاء اللہ اس ملک کے تو بچے بچے کو خدا ہدایت دے گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور دعا بھی اسی ہی ہونی چاہیے اور ابھی ہاں، ابھی چاہے کچھ بھی ہے یہ کتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اندر کے حالات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان و ہدایت دے سمجھے نہیں کہ ہم ذرا جیسے کہا نا اپنے آپ کو سنبھال اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے کو میں نے اصل میں بھی کہا تھا کہ طلبا تو اساتذہ کے تابع ہے جو ان کی زندگی جو ان کے جذبات جو ان کا فکر ہے وہ ان میں منتقل ہوگا اور میں طالب علم کے زمانے سے اپنے استاد کو کہا کرتا تھا پہلے سے ہم تو ایسے تھے حضرت اسماعیل صاحب ہمارے بجا دیں ہمارے بہت محسن اور بہت ہی مہربان ہمارے استاد بڑے مقبول ہاں۔ جی۔ تو میں کہا کرتا تھا کہ مول صاحب یہ کنواں معاوش ہے ہمارے میں استاد تھے بہت بہت یعنی بے احترامی ہمارے دل میں کبھی استاد کی نہیں آئی اسی لیے بیٹھے ہیں اور جو لوگ اپنے اساتذہ کی بے احترامی کرتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے لہٰذا استاد کی احترامی تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ان سے قربت بہت زیادہ تھی تو میں کہتا ہوں کبھی طالب علم کا کہنا نہ ہوں یہ طالب علم تعلیمی میں کہوں مول صاحب یہ کوا معاشرے تھے خوبی معاشرے تو مزہ خب ہو جاتا مولانا کی تدریس بڑی مقبول تھی اللہ اللهم اللہ محمد تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما منگ واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على على من من ظلمنا وانصرنا ولا ولا ولا تجعل تجعل تجعل مصيبتنا مصيبتنا في في ديننا الدنيا همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم تقبل منا وتجاوز عنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله واصلح لنا شاننا كله اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد اهل هذا الملك اللهم اهد اهل هذا الملك اللهم وفقنا وفق اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بهذه الهدى انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ووفقنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مقبولين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المقبولين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الأعداء من اليهود والنصارى والمشركين الأشداء الظالمين اللهم شكل شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخلق بنيانهم وخالف دولة كلمتهم وزلزل أقدامهم واخذ عذابرهم وأنزل بهم بأسفة الذي لا ترسل والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم الف بين قلوبهم اللهم اصلحهم واصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والحكمه اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والحكمه اللهم ثبتهم على مله رسولك اللهم ثبتهم على ملة رسولك اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانشرهم على عدوك وعدوهم وانشرهم على عدوك وعدوهم إله الأخيار آمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا آمين والمتعلمين والمبلغين ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع خلق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه نگر ماہر ہےپی رہے ہمارا دور